اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربش رحل صدری افقہو قولی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے محترم و مکرم ہر سال کی طرح اس سال پھر بہت خوبصورت نور کا سما آج انقاط پذیر ہے حاجی محمد نواز گوندل صاحب کو حاجی غلام فرید صاحب کو سہیل صدیقی صاحب کو جو جو بھی ساجد بھائی نوید بھائی جو جو بھی حاجی صاحب کے ساتھ مل کر اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل کو سجانا آپ سب کا تشریف لانا مجھ سے قبل سب ثنا خانوں کی حاضری بالخصوص الحاج صدیق اسماعیل صاحب جو بہت پیار فرماتے ہیں اور الحاج ویس رضا قادری صاحب یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دائیں ہاتھ صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے اور ادھر اویس قادری صاحب تشریف فرما ہے میں انشاءاللہ مختصر یہ آپ کی اللہ ظرفی ہے آپ کا پیار ہے آپ نے بہت بڑا یہ لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دو ناتیں میں نے پیش کرنی ہیں درود پاک دایاں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں بلند آواز سے سب پڑھ لیں صلی اللہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی بن کے غذا آئے کوئی منصور کوئی بن کے غذا آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ان کے دربا سے ہو کر جو سواری آئے ان کے دربا سے ہو کر جو سواری آئے پڑیے در پار سے ہو کر جو سواری آئے ان کے در پار سے ہو کر جو سواری آئے ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا دوں اللہ ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں کو کن کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں چوم کر جو میرے سر کا دیکھی جالیا آئے چوم کر جو میرے سر کا میں ان کو چوم کر جو کر چم کر ان کا تل بائے آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہیں چم کر ان حاجی صاحب نے اب جو تبدیلی فرمائی ہے پرفیکٹ ہے اچھا۔ میرے بھائی شہباز کا اور فریدی نے ٹھیک ہے چوم کر آپ کا جو تل بائے آ آئے چوم کر آپ کا جو تل کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا اے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا اے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی بات گوارا ہی نہیں تو یہ بات گوارا ہی نہیں شرما کے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی چوکھ تو پہ کوئی جا تو درے شاہ پہ گزری بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامل ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی ان کی رحمت یہ بات گوارا ان کی چوکھٹ جیڑا گیا ہے یا جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ان کی پہ کوئی جا پہ تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا پہ تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا پہ تو خالی آئے وقت سیاہ جب پہ عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا اور مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول مانگے تھے میں نے آپ سے رحمت کے چند پھول سارا چمل دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا ان کی رحمت کو تو خالی آئے پڑیے ان کی پہ کوئی جا تو جو بھی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا اے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ رحمت ہو تو ہی نہیں ان کی جا پہ تو خالی جہاں بھی ہو وہیں سے وہ صدا سرکار سنتے ہیں آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے کہ پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوانا تو کھڑے یا بیٹھے پورے دھیان نہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے ان کی پہ کوئی چوکھے وہ جب نبھا دیتے کون محبت کا صلح دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے اور قصر و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا گیا الٹی ان کی چتے خوش معاش کرتی ہے راز ہستی کو فاش کرتی ہے اور رحمت رحمت مصطفیٰ خدا کی قسم ہم آسیوں کو تلاش کرتی ہے ان کی رحمت کو تو یہ چھوڑ دیتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ گے